حسین زمانہ یاد رکھے ایسا کام کر جاؤ زمانہ یاد رکھے ایسا کام کر جاؤ حسین کہنے کی ہمت نہیں تو مر جاؤ زمانہ یاد رکھے ایسا کام کر جاؤ زمانہ یاد رکھے دو بالا دین محمد کی آبرو کر دو غم حسین کو دنیا میں سرخرو کر دو نہا کے خون میں اپنے ہی تم نکھر جاؤ کی ہمت نہیں تو مر جاؤ یاد رکھے ازائے فات شاہ حجاز کی خوشبو تمہارے جسم سے آئے نماز کی خوشبو وہ راہ مہ کے جدھر سے بھی تم گزر جاؤ کہنے کی ہمت نہیں تو مر جاؤ زمانہ یاد رکھے کر جاؤ زمانہ یاد رکھے ابھی ادھر سے ازادار کوئی گزرا ہے کہے زمانہ وفادار کوئی گزرا ہے فضا میں خوشبو کی طرح سے تم بکھر جاؤ کی ہمت نہیں تو مر جاؤ زمانہ یاد رکھے کام کر جاؤ زمانہ یاد رکھے بدن پہ اپنے لباس ازا پہن کے اٹھو اٹھو حسینیو ہارون مکی بن کے اٹھو علی کا نام لو اور آگ میں اتر جاؤ کی ہمت نہیں تو مر جاؤ زمانہ یاد رکھے ایسا کام کر جاؤ زمانہ یاد رکھے ایسا کام کر جاؤ ازائے سید والا پہ حرف گر آئے کرو نہ فکر اگر جان پہ بھی بن جائے حسین شیر کی طرح سے تم بھی پھر جاؤ کی ہمت نہیں تو مر جاؤ زمانہ یاد رکھے کر جاؤ زمانہ یاد رکھے کام کر جاؤ حریر عابس و عباس و اون کی طرح حبیب حر دلاور کی جون کی طرح غم حسین کے دریا میں تم اتر جاؤ حسین کہنے کی ہمت نہیں تو مر جاؤ زمانہ یاد رکھے ایسا کام کر جاؤ زمانہ یاد رکھے ایسا کام کر بھی غیب کے پردے میں وار تت ہی جو ظالموں کے گلے پہ چلائے گا شمشیر ابھی بھی وقت ہے اہل ستم سدھر جاؤ کی ہمت نہیں تو مر جاؤ یاد رکھے بے قائم مہدی کچھ ایسا کام کریں فرشتے رش کے چمن جو ہمیں سلام کریں تم اپنا دین کے خاکوں میں خون بھر جاؤ کی ہمت نہیں تو مر جاؤ زمانہ یاد رکھے ایسا کام کر جاؤ زمانہ یاد رکھے ایسا کام کر جاؤ زمانہ یاد رکھے